استغفار نبوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نشست میں شمار کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو سو بار فرماتے رب فلی و تب علیہ انت التواب الرحیم اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما بلا شبہ آپ توبہ قبول کرنے والے رحم فرمانے والے ہیں عن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي فل التواب الرحيم